سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا داتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا رازق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا داتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا رازق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الہ اللہ ہو اللہ کو معبود بنا اللہ کو مسجود بنا اللہ کو معبود بنا اللہ کو مسجود بنا اللہ کو مطلوب بنا اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ہو حسبی ربی جل اللہ سب کے دل میں ہو اللہ حسبی ربی جل اللہ سب کے دل میں ہو اللہ سب کا رب جب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو ندی دریا ہو کے رواں قائم ہو کر عرض سما ندی دریا ہو کے رواں قائم ہو کر عرض سما شجر و اجر کرتے گے بیاں اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو فکر و نظر کی ایک ادا قلب و قالب کی گندا فکر و نظر کی ایک ادا قلب قالب کی گندا گونجے ایک صدا اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو ہو لا الہ الا سنت رانگ ہدایت ہے بدعت رانگ ضلالت ہے سنت رانگ ہدایت ہے بدعت رانگ ضلالت ہے کفر و شرک پہ لانت ہے اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی النبی وسلام صلی اللہ علی النبی والسلام علی الامی قاسم رب کا شکر کرو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا مالک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا داتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سب کا رازق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو الا اللہ